یہاں جمع فرمایا ہے یہ اجتماع جو ہے وہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے آج بھی جب کوئی تنہا نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب صرف اسی کو ملتا ہے لیکن جب خیر کے کام عمومی طور پر ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی عام ہوتی ہے یہ عمومی ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے اللہ والوں سے سنا کہ ربانی لہریں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں اور فضائیں چلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی مغفرت کے لیے بہت سارے مواقع اس دنیا کے اندر رکھے ہیں قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ابھی حج کا مہینہ شروع ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ایسے دن ہیں جمعہ کا دن ہے نمازوں کے اوقات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ہدایت کے اور اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے اسباب رکھے یہ دنیا کے اندر ہم اور مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے جو کچھ خیر کے کام کرے گا آدمی اپنے لیے ہی کرے گا میں یہ عمل مستقل عظر رسین سہی رہی ہے وہ میں یہ آنگن مستقل رسن چل رہی ذرا برابر بھی نیکی ہوگی کل قیامت کے دن اس کا اس کو بدلا ملے گا اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلا بھی اس کو دے گا ہر ایک کو کل قیامت کے دن اس کے اعمال کے مطابق بدلا دیا جائے گا آج ہمیں اجتماع کے میدان میں گرمی کے موسم میں صرف دو دن یا تین دن رکنا ہے ابھی بہت سارا مجموعہ آ رہا ہے اجتماع کی جو ہے تین محنت ہے ایک اجتماع پہلے ہیں جو ماشاء اللہ حضرات نے گھر گھر جا کر ہر فرد کے پاس جا کر سمجھایا بتلایا ان کو دین کی باتیں سمجھائی یہاں آنے کی دعوت دی آپ حضرات ماشاءاللہ پہلے ہی سے یہاں آ گئے یہ ستہ وار جو جماعتیں جو ہمارے حضرات پہلے سے ہی بلا لیتے ہیں تاکہ آنے والے مجمے کے ساتھ اختلاط ہے ان کا استقبال ہے ان کی رہبری ہے ان کے اوقات صحیح گزرے اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنا ہے ابھی ہماری دوہری ذمہ داری ہے ایک تو یہ موقع جو ہے ویسے تو زندگی کی ہر ہر گھڑی ہر ہر سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے آج کے دن کی جو ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے اب یہ قیامت تک واپس نہیں آئے گی چاہے آدمی جتنی کوشش کر رہے یہ ہماری زندگی سے چلی گئی جیسی ہم نے پڑھی اچھی پڑھی ہے اس کا بدلا ہے بہت سارے ایسے ہیں نمازی کہ ان کی نماز ان کو منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی ایک موقع ہمارے پاس جو ہے موت سے پہلے پہلے کا ہے ولی سچی لگی نئے حق الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاب أليم گنہ گاروں کے لیے جو اچھے اعمال نہیں کرتے ان کے لیے توبہ نہیں ہے کب نہیں ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن موت آ گئی آخرت کے مناظر سامنے آ گئے اب وہ یہ کہتا ہے کہ تم فلان اللہ میں توبہ کر رہا ہوں تو کہا کہ اب توبہ کا موقع نہیں ہے اس لیے حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے مما کا پقت قامت قیامت ہو کہ جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی کہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی لیکن جو آدمی مر گیا سمجھو اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا اب یہاں بھائی دوست بزرگ ہو گرمی کا موسم ہے اجتماع کا موقع ہے دونوں باتیں ہیں ہمارے پاس ایک تو جو ہے وہ مجاہدہ ہیں اس مجاہدے کے اندر لیکن ہم دیکھیں کہ اس مجاہدے کے اور اس موسم میں گرمی کے موسم میں دنیا کے کام بدلی ہوئے کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے رکشا چلانے والا ہے پیدل رکشا چلانے والا ہے بلکہ ہائی وے پہ مزدور گھڑا کود رہے ہیں کام کر رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گشت کی جماعت مولانا نے تیار کی اور بھیجی دیکھا کہ بارش کا موسم ہے جماعت رک گئی حضرت جی مولا صاحب رحمت نے فرمایا کہ کیوں رک گئے کہا کہ حضرت جی بارش گر رہی ہے تو مولانا نے کہا ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو دکانیں بند ہو گئی روڈ رستے بند ہو گئے مسافر کی ہلچل بند ہو گئی کہا کہ نہیں حضرت بازار بھی کھلے ہیں دکانیں بھی کھلی ہیں کام کرنے والے کام بھی کر رہے ہیں تو کہا کہ جب دنیا کے کام کرنے والوں کو یہ موسم ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تو دین کے کام کرنے والوں کے لیے موسم کیسے رکاوٹ بنے لیکن بھائی دوست بزرگ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہدے پر ہمیں کیا دیں گے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اجر کی اعلیٰ قدر نصبی کیا عائشہ ہے تیری نیکی کا اجر تیرے مشقت کے بقدر ہوگا جتنی نیکی میں مشقت ہوگی اتنا اس کا اجر بڑھ جائے گا تحجد کی نماز تمام نفلوں میں افضل کیوں ہے صبح کی نماز تمام نمازوں میں افضل کیوں ہے آدمی بستر میں ہوتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے نیند کا تقاضا ہوتا ہے وہ سب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں کہ اس کو نیند کا تقاضا ہے اور بستر میں لپٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کے منادی اور معذن کی آواز پر یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے وہ نماز کے لیے جاتا ہے تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ کو ایسے بندے بہت محبوب ہیں ٹھنڈی کے زمانے میں جو وضو کی جو فضیلت ہے وہ گرمی کے زمانے میں نہیں ہے گرمی کو تو سب گرمی میں سب کو پانی اچھا لگتا ہے وضو کرنا اچھا لگتا ہے ٹھنڈی کے زمانے میں صبح کی نماز میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے اللہ نے اس کے فضائل بڑھا دیے اس لیے کہتے ہیں کہ مشقت کے خوف سے نیکی کرنا مت چھوڑ مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے گی یہ دو ڈھائی دن کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اے سی میں چلے جائیں گے راحتوں میں چلے جائیں گے اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے ہم بھول بھی جائیں گے کہ اجتماع میں کیسی جو ہے گرمی تھی یا جو ہے دھوپ تھی اور ہم نے جو یہاں خیر کے کام کیے ہیں مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں آنے والے مجمعے کے اکرام کیا ان کا استقبال کیا ان کو مجلسوں میں شریک کیا اور مجلس کے بعد تشکیلوں میں ان کو تیار کیا اللہ کے راستے میں نکالنے کے فضائل بتلائے کوئی آدمی ہمارے کہنے کی وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کی بھی اگر آخرت بن گئی سمجھو کہ بھائی یہ دوستوں بزرگ ہماری آخرت بن گئی اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ اس نماز میں سے کسی کو دسواں حصہ آٹھواں حصہ پانچواں حصہ یا چوتھا تیسرا آدھا یا کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا لیکن بھائی دوستوں بزرگوں ہماری دعوت پر اگر کوئی آدمی نمازی بن گیا تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال عمل میں اس آدمی کے نماز پڑھنے کی بنیاد پر مقبول نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور بعض مرتبہ بھائی بزرگ بزرگوں بیان کرنے والا سمجھانے والا سمجھا کر چلا جاتا ہے لیکن سننے والے کے دل میں اگر بات گھر کر گئی اور اس کی زندگی بدل گئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بھائی ہم اجتماع میں آئے تھے اور ہماری زندگی ہی بدل گئی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں اللہ کس کے دل کو پھیر دیں اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے دیں ہم نہیں جانتے اور وہ آدمی ہم سے زیادہ آگے مجاہدہ کرنے والا بن گیا ہم سے زیادہ عبادت گزار ہم سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن گیا تو یہ تو ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا رب مملق او عام سامعین کہ جس آدمی کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والا جو ہوتا ہے وہ کہنے والے سے بھی زیادہ اس کو محفوظ رکھ کے آگے بڑھانے والا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی میاں جی داؤد رحمۃ اللہ اڈے کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ایک سال پہلے میں آپ کے پاس آیا مجھے سلاد تصویر پڑھنا نہیں آتا آپ نے مجھے سمجھایا بتلایا ایک گھنٹہ آپ نے جو ہے مجھے بتلائی اور میری سمجھ میں آ گئی اس بات کو ایک سال گزر گیا کہا اس وقت سے لے کے آج تک پورے سال روزانہ دو مرتبہ سلاد تصویر پڑھتا ہوں بتلاؤ بھائی ہم سلاد تصویر کب پڑھ لیں کبھی بڑی رات ہو گئی رمضان کی راتیں ہیں یا جمعہ کا دن ہے لیکن ہم نے جس کو سمجھایا ہے بتلایا ہے وہ جانے وہ نہ جانے تب اس کو ہدایت مل جائے اور ہم سے زیادہ مجاہدہ اور عمل کرنے والا بن جائے ایک مرتبہ ایک جماعت جو ہے کسی مسجد میں تعلیم کر رہی تھی پڑوس میں ہوٹل تھی مسجد کے دیوار سے لگ کر وہاں ایک نان بھائی روٹی پکا رہا تھا اب وہ جماعت جو ہے فضائلہ قرآن پڑھ رہی تھی اور یہ حدیث پڑھی کہ جو آدمی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا اللہ تبارک و تعالی دس ایسے آدمی جس کے بارے میں جہنمیوں کا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا وہ ایسے دس آدمیوں کو جہنم سے نجات دلائے گا اب یہ آدمی کے دل میں بات گھر کر گئی اس نے سنا اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ دیا داخل کیا اور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا پھر وہ بیٹا عالم بنا مفتی بنا اور اس نے ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے میں اس نے بچوں کو حافظ اور عالم بنانا شروع کیا پھر وہ نان بھائی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت اپنے بیٹے سے ملاقات کرائی کہا کہ بیٹا جانتے ہیں آپ کون ہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے کہا کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جماعت آئی تھی انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور میں نے اس کو سنا میں نے اپنے بیٹے کو حافظ عالم بنانے کا ارادہ کر لیا الحمد للہ یہ میرا بیٹا حافظ بھی ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے کئی سو حافظ اور عالم ابھی تک بن چکے اب بتاؤ بتلانے والے تو چلے گئے ان کو تو پتا بھی نہیں لیکن سننے والے نے سنا اب وہ جتنے حافظ اور عالم بنیں گے وہ سب کے سب وہ اس جماعت کے نامہ عمل میں جمع کو تو پتا بھی نہیں تو یہ ہمارا اجتماع بھائی دوست بزرگ ہو یوں سمجھے کہ ہم ہول سیل نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جیسے کہ تاجر آدمی ہوتا ہے اور سیزن کے موقع پہ کھانا پینا آگے کر دیتا ہے سونا آگے پیچھے کر دیتا ہے بلکہ گراہک آتے ہیں تو استنجے کا تقاضا ہوتا ہے استنجا بھی روک لیتا ہے پھر جب گراہ کی ختم ہوتی ہے سب چلے جاتے ہیں پھر کہتا ہے کہ بھائی بیٹھ بہت دیر سے مجھے پیش آئے ہیں وہ گراہ کھڑا تھا اس کے لیے میں جا نہیں سکا تو اپنے تقاضے کو بھی دبا لیتا ہے کھانے کو بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے کھانا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے چھ آٹھ گھنٹے سوتا ہے اپنا سونا بھی کم کر دیتا ہے کیوں کیونکہ اس کے سامنے نفع ہے کہ اگر یہ میری سیزن ہاتھ سے چلی گئی تو پورے سال کا جو میرا حساب ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا میرا کاروبار ڈھب ہو جائے گا پیچھے چلا جائے گا یا دو چار مہینے سے مندی چل رہی تھی اب سیزن ہے تو خود بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنے پورا جو اس کے کاریگر ہوتے ہیں ان کو بھی سب کو ایکٹیو کر دیتا ہے کیوں کیونکہ ان کے سامنے نفع ہے تو بھائی یہ دوسرے بزرگوں دنیا والوں کے سامنے دنیا کا چھوٹا نفع ہوتا ہے وہ موقع کو ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں ٹھنڈی کے زمانے میں ہو کسان جو ہوتا ہے وہ کھیتی کو پانی دینا ہوتا ہے وہ اپنے پائچے چڑھا کر رات کے اندھیرے میں سب سے ٹھنڈی میں جو ہے کھیتیوں کے اندر پانی ڈالتا ہے اس کے گھٹن تک پانی آتا پورا جو ہے وہ پانی کے اندر نہا جاتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر ابھی میں نے کھیتی کی آبیاری نہیں کی اس کو پانی نہیں پلایا تو فصل میری برابر نہیں ہوگی ابھی کل سورت میں زون کی کارگزاری ہوئی ایک جماعت نے ماشاءاللہ بہت اچھی کارگزاری سنائی یہ فیکٹریاں ہوتی ہے تو کہا کہ ایک فیکٹری میں ہم ملاقات کے لیے گئے وہاں کچھ مسلمان تھے تو ہم نے ان کے پاس وقت لینا چاہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ وقت ہو کہا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ہم پورا دن کام کرتے ہیں ہم مالی کا کام کرتے ہیں وزن اٹھانے کا ہم کام کرتے ہیں اور کہا کہ ایک گھنٹہ ہی ہمیں ملتا ہے ایک گھنٹے میں کھانا بھی پکانا ہے نہانا بھی ہے سونا بھی ہے اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے کپڑے بھی دھونے ہیں سب کام کرنے ہیں ہاں، یہ وقت اگر ہم تمہیں دے دیں گے تو یہ سب ہمارے کام رہ جائیں گے لیکن پھر بھی وہ جماعت نے محنت کی کوشش کی تو بات سننے کے لیے تیار ہو گیا اور جو ہے جو ان کا ایک گھنٹے کا جو وقفہ جو ریسیس تھی اس میں وہ ان کی ملاقات کے لیے گئے تو جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنا تھکا ہوا تھا کہ کھانا پکاتے پکاتے وہ سو گیا کھانا پکاتے پکاتے وہ سو گیا دھوپ ہے آگ جل رہی ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا پکا رہا ہے لیکن نیند ہے کہتے نا نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ آدمی کو نیند چڑھی ہو تو دھوپ میں بھی سو جائے اور نیند نہ ہو تو اے سی میں بھی آدمی گولی کھا کر نیند نہیں آ رہی ہے تو بھائی دوستوں بزرگوں یہ جو دین ہے یہ راحت کے نقشوں سے نہیں آتا یہ مجاہدے کے راستے سے آتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مجاہدہ کروایا مجاہدہ کروایا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری مجاہدہ اختیار کیا اور ہم جو آئے ہیں یہ بھی ہمارے اختیاری گویا مجاہدہ ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے تھے آرام سے سو سکتے تھے اے سی چالو کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا سکتے تھے لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا ہم احسان مانا اللہ کا شکر ادا کر اللہ کی توفیق سے ہم آئے کہ اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اللہ ہم سے راضی ہیں کہ ہمیں بھی نیکی پر باغی رکھا اور دوسروں کو نیکی پہ باغی رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں گے اور امت کی بھی فکر کریں گے اس لیے ہماری ذمہ داری صرف اس زمانے کی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے اپنی نیتوں کو وسیع کریں ایک تو جو ایک محدود مجمع جو ہمارے یہاں اجتماع میں آئے گا اس کی ایک فکر کرنی ہے ہر مجلس میں شریک کرنا ان کے اوقات کو صحیح گزارنا بھائی اس میں ہر قسم کا مجمع ہوگا اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے حفاظ بھی ہوں گے خواص بھی ہوں گے ہر قسم کا مجمع ہوگا اور ہر مزاج کا آدمی ہوگا نئے نئے لوگ آئیں گے مجلس چل رہی ہوگی کوئی ٹیک لگا کے سو رہا ہوگا کوئی فون میں جو ہے کھیل رہا ہوگا اور عام طور سے شیطان جو ہے شیطان ملا ابراہیم صاحب برکا تو ہوں فرماتے ہیں کہ حق جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے حق کیسا ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے حق میں مجاہدہ ہے باطل میں مجاہدہ نہیں ہے اس میں تو خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے اس میں تو مزہ آتا ہے دنیا کے جتنے باطل کے راستے ہیں جتنے گناہوں کے راستے اور اسباب ہیں اس میں آدمی خوشی خوشی کرتا ہے گھنٹوں کرتا ہے اس میں نہ اس کو تھک لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے ابھی ایگزام کا زمانہ چل رہا ہے چھوٹے بچے کو آپ کو ماں باپ کو اور جو ٹیچر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی موبائل میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو تو بچے کو بہت مشکل لگتا ہے وہ کرنا اس کو اس کو یوں کروں کہ بھائی پڑھائی کرو دھیان دو تو مشکل لگتا ہے ایسے ہی بھائی دوسروں دوسرے کو حق کی جو مجلس ہیں اس میں آدمی کو بہت مجاہدہ پڑتا ہے نماز ہم دیکھیں کہ اگر دو چار منٹ آگے ہو گئی زیادہ ہو گیا اس میں تو کیسا بوجھ پڑتا ہے آدمی کو مجلس لمبی ہو گئی دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ او ہو آدمی تھک جاتا ہے مغرب کا بیان اگر ذرا لمبا ہو جائے تو کیسے سب اٹھنے لگتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی طبیعتوں کو بھائی دوست دوستوں بزرگوں دین کے لیے مجاہدے کا عادی نہیں بنایا ہے ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ والے ہیں بزرگ لوگ ہیں تو وہ گھنٹوں سفر بھی کرتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں پڑوس ملک کے حاجی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں ان کی بارے میں مولانا فہیم صاحب ایک کتاب میرے حاجی صاحب انہوں نے ان کی پوری زندگی کو لکھا کہا کہ حضرت جو ہے گھنٹوں بیان کرتے تھے اور کھانے کے وقت بعض مرتبہ بیرون ملک والے اگر تقاضا لے کر آ جاتے ہیں تو کہا کھانے کا چمچ ہاتھ میں ہوتا تھا اور گھنٹے ان کو ہدایت دیتے تھے وہ کھانا یوں ہی رہتا تھا ٹھنڈا ہوتا بلکہ بعض مرتبہ کئی مرتبہ کھانے کو گرم کرنا پڑتا تھا ان کے بارے میں موڑا فہیم صاحب نے ایک جملہ لکھا کہ تھکن کی پرت کے پرت ان پر جمی ہوئی تھی تھکن کی پرت کے پرت ان پر جمی ہوئی تھی ایسے مجاہد تو ہمارے بزرگ دین تھے انہوں نے دین کے لیے مجاہدے کیے کوششیں کی تو یہ اجتماع کا موقع ہے بھائی دوست بزرگوں یہ اپنے وقتوں کو بھی وصول کرنا ہے اور آنے والے مجمے کے جو وقت ہیں ان کو بھی صحیح گزارنا ہی ہماری ذمہ داری ہے اللہ سو ما کا معاعد صحبی بلفظ کیا آنے والا مجمع ہمیں پتہ نہیں ہے حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ سونے کی کانوں کی طرح ہے لوگ کون سا آدمی کی صلاحیت کا ہے ہم نہیں جانتے اور کون سے آدمی کو اللہ کیا ہدایت دے دے ہم نہیں جانتے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے محنت ہمارے ہاتھ میں ہے محنت ہمارے ہاتھ میں ہے صحیح محنت کرنا ایک تو محنت کرنا اور محنت کے طریقہ اس کا نہج بھی صحیح کرنا جیسے ہمارے بڑے بتاتے ہیں ایسا کرنا جیسے کسان ہیں اگر کسان منو بیج کو اگر یوں ہی زمین پر ڈال دے گا بے ترتیب تو فصل نہیں اگے گی لیکن اس کا ایک طریقہ ہے پہلے زمین کو جوتا جائے گا پھر اس میں بیج لائن سے ڈالے جائیں گے پھر اس کی اس کو پانی پلایا جائے گا وقت پر جتنا پانی پلانا ہے اتنا پھر اس کے اوپر دوا چھاٹی جائے گی یہ سب کرنے کے بعد جو ہے بھائی دوست بزرگوں پھر فصل کے وقت فصل ہوگی ایسے ہی بھائی دوستوں بزرگوں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھو انسانوں کو بنانے کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہزاروں کا مجمع آئے گا ہمارے پاس ان کی ہدایت کی فکر کرنا ان کی آخرت کی فکر کرنا یہ سب اس خطہ وار جماعت کے ساتھی جو ہیں مجمع تو اثر سے ہم نے بلایا مغرب سے بلایا یہ مجمع جو ہے پہلے سے آ گیا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے ہم اپنے تقاضوں کو دبا کر اپنے دنیا کے مسائل کو چھوڑ کر ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں تقاضے ہیں لیکن دین کے خاطر یہ دوست بزرگ ہم نے ان مسائل کو چھوڑا یہاں تو سایہ بھی ہے کل قیامت کے دن حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ سورج سر پر ہوگا اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی پنڈلیوں تک گوٹن تک کوئی ناف تک اور کوئی ناک تک اور سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور حدیث میں جس کا کہ سات آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے اللہ ہمارا بھی اس میں شمار فرما دیں وہ ایک دن پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا ہم الفسنا قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا لیکن حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ مومنین کے لیے دو رکعت نماز کے برابر ہوگی بلکہ لوگ تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور یہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوں گے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کے وقتوں کو وصول کیا ہے ضائع نہیں کیا اپنی آخرت بنانے کے لیے امت کی آخرت بنانے کے لیے انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو وصول کیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ نصیب کرے گا تو بھائی دوست بزرگوں آج سے لے کر جو ہمارے دو دن ہے دعا تک کا جو موقع ہے ہمارے پاس یہ وقت ہمارے پاس نہایت قیمتی ہے یہ مبارک وقت جو ہے پتا نہیں ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب میں ہو یا نہ ہو اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں کون سی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پسند آ جاو اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پر مغفرت کر دے ہمیں پتہ نہیں ہے وہ تو اللہ ہے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ فیل کر دے اور کسی آدمی کی کوئی نیکی ذرہ برابر نیکی پسند آ جائے اور اللہ اس پر مغفرت کر دے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ایک بہت بڑے محدث تھے انہوں نے بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی جب ان کا انتقال ہونے لگا اور انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ تو بہت بڑے محدث تھے آپ نے تو ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مفرت کر دی کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت تو کر دی لیکن اس کی بنیاد پر نہیں کہا تو پھر کون سی بنیاد پر کہا کہ جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ یہ جو حدیث ہم نے جو تم نے لکھی ہے یہ تو ہماری توفیق سے لکھی تھی اگر ہم توفیق نہ دیتے تو تم نہیں لکھ سکتے تھے اس میں تمہارا کون سا بہت بڑا کمال ہے تو کہا کہ میں گھبرا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو اور کہا کہ ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے کہا کہ اس کی بنیاد پر ہم تمہاری مفترت کرتے ہیں کہا کون سی کہا ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے اور اس زمانے کے اندر حدیث جو ہے جو لکڑی کی جو قلمیں ہوتی تھی اس کی اس کو جو ہے تراش کر پھر اس کو سیاہی میں ڈبا کر پھر اس کو لکھتے تھے کہا ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے اور تم نے اپنی قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور اس وقت ہماری ایک حقیر سی مخلوق مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی اور وہ اس کو پینے لگی تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ بیچاری یہ پیاسی ہوگی تو تم نے اتنی دیر جو ہے اپنی حدیث لکھنے کو تم رکے رہے اور تم نے اس کو وہ سیاہی پینے دی جس کی وجہ سے اس کی پیاس بج گئی تم نے ہماری حقیر سی مخلوق پر رحم کیا آج ہم تم پر رحم کرتے تمہاری مفرت کریں تو اس لیے بھائی یہ دوست بزرگوں یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت قیمتی موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری وار جو جماعت ہیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا یہ استماع کی روح ہے جان ہے جس استماع کی وار جماعت ایکٹیو چست ہوتی ہے ماشاء اللہ اس کے اندر تشکیل کے موقع پر نام بھی بہت اچھے آتے ہیں اور پورا مجمع سکون اور وقار کے ساتھ ہر مجلس میں شریک ہوتا ہے کیونکہ مجمے کو پورا پورا کھانے کے اوقات کے وقت پیشاب پاخانہ اور اسی طریقے سے ان کی ضروریات ہیں ابھی ہماری مجلس ختم ہو جائے گی پھر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے ساڑھے پانچ بجے ہمارے پاس جو ہے وہ اثر کا وقت ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں ضروریات کا ملے گا اب اثر بات کی چھوٹی سی مجلس پونے گھنٹے ایک گھنٹے کی ہے لیکن اس وقت بھی ہم مجمے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی بازار میں گھوم رہا ہے یا پنڈال کے باہر گھوم رہا ہے تو ہمارا یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ پورا پھیل کر بیٹھے ہیں اپنے اپنے خطے میں اب جو ساتھی اٹھ رہا ہے وہ پیار محبت سے اس کو ہم سمجھائیں بھائی کوئی آدمی ایک مرتبہ سمجھے گا کوئی دو مرتبہ سمجھے گا کوئی تین مرتبہ میں سمجھے گا یا کوئی ہماری بات کو سمجھے گا نہیں ہمیں جواب دے گا تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم اپنے لہجے کو بھی نہ بدلے اپنے مزاج کو بھی نہ بدلے سامنے والا اگر غصے ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ غصے نہیں ہوں گے بلکہ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں گے ہم کہ وہ تو ناواقف ہے وہ تو انجان ہے لیکن ماشاءاللہ یہ مجمع جو ہے وہ سمجھداروں کا مجمع ہے ایک مرتبہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ اور ایک آدمی کی تشکیل کے لیے گئے حضرت نے جو ہے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس اس کو جو ہے سمجھایا اس نے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہا کہ میرے اوپر ہاتھ مت رکھو تو حضرت جی نے فوراً جو ہے وہ جھک جھک کر اس کے پیر پکڑ لیے کہا ہاتھ پکڑنے کو منع کیا پیر پکڑنے کو تو منع نہیں کیا وہ آدمی پسیج گیا نرم ہو گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور وہ اس وقت سے لے کر موت تک حضرت جی مول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا تو یہ ہمارا کام ہے حکمت والا کام ہے نرم مزاجی والا کام ہے ابھی ماشاء اللہ اب حضرات نے محنت کی ہے دل نرم ہے اور یہ فضا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہے لوگوں کے دل نرم ہیں تھوڑی سی محنت پر بھائی دوستوں دوست بزرگ ہو اگر لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی باطل کے راستے اور بلکہ ہم اپنے آپس کے مذاکروں میں کہتے ہیں کہ یار وقت بہت خراب ہو گیا ہے اور لوگ ایسے ہو گئے چنا ہو گئے چنی ہو گئے لیکن باتوں سے دین وجود میں نہیں آئے گا باتیں تو تو باتیں ہی رہیں گی اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا عمل کر کے دکھلانا پڑے گا اور لوگ ہمارے عمل کو بھی دیکھیں گے اگر ہم خود بیان چل رہے اور ہم بازار میں گھومیں گے تو تاکہ یہ بھائی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے اور ان کو ہی دیکھو لوگ سامنے نہیں کہیں گے لیکن ہمارے عمل لوگوں کی رہبری کریں گے کہتے ہیں کہ ہماری بے اصول ہی جو لوگوں کے لیے اصول بن جاتا ہے تو ہم خود بھی اپنے آپ کو جو ہے پابند رکھیں اپنی ضروریات سے ہم پہلے سے فارغ ہو جائیں اپنے تقاضے کو ہم خود دبائیں ماشاء اللہ آپ تشکیلوں میں تھکے ہیں اور آپ نے ملاقاتوں میں ہیں اب یہ مجمع جو اللہ ہمیں دے ہمارے پاس بھیج رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے انجان ہو جاویں بھائی ان کا اکرام کرے ان کی بیگ لے لے لیو تھکے ہوئے ان کو بھائی اپنے پاس بٹھاوے چائے پلائے ناشتہ کرائیں جیسا رمضان میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارا ایسا مجمع ہے جو نیا مجمع ہوتا ہے کبھی مسجد میں نہیں آتا وہ رمضان میں ہی مسجد میں دکھتا ہے لیکن ہم ان سے تجاہل عارفانہ برتتے ہیں یعنی جانتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں ایک تو مجمع جو ہے محنت کر کے ہمیں لانا پڑتا ہے اور یہ مجمع خود ہمارے پاس آیا ہے ہمارے خطہ وار میں ہے ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے قریب میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہماری تھوڑی سی غفلت اور سستی کی وجہ سے یہ مجمع ہاتھ سے چلا جاتا ہے بھائی دوستوں بزرگوں یہ دو دن ہم اپنی سستی کو جھاڑ دیں ہم اپنی غفلت کو چھوڑ دیں اور اپنے خود بھی اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے پورے اعمال ہونے چاہیے اپنی تسبیحات ہیں اپنی نمازیں ہیں اپنی ذکر و تلاوتیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے کے عمل کی فکر میں لگ جائیں نہیں اپنے عمل کرتے ہوئے مجلسوں میں ہمیں خوش شریک ہونا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے نمازوں کا تقبیر اولا کے ساتھ اہتمام یا ہمیں بھی تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور جو مجمع آیا ہے سب کی تقبیر اولا کسی کی بھی فوت نہ ہو اس کی فکر ہمیں کرنا ہے بازار کے اندر بھی ہماری جو ہے جماعتیں ہیں مجلس کے وقت جب ختم ہوتی ہے نمازوں کے اوقات شروع ہوتے ہیں بھائی نماز اور اذان کے درمیان آدھا پونے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے یہ کس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارا پورا کا پورا مجمع جو ہے نماز کے اوقات پر حاضر ہو بہت ساری ہماری جماعتیں بنی ہیں باہر کی بھی بھائی پارکنگ کی جماعت مجمع جوڑنے والی جماعت اور بازار کی نگرانی کی جماعت حراست کی جماعت یا خطہ وار کی جماعت یہ سب جماعتیں ہمارے کس لیے ہیں کہ پورے مجمعے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور صحیح ان کا وقت گزرے اس کے لیے یہ پہلے سے مشہور ایسی سب چیزیں طے ہیں تو جس ساتھی کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے فکر کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے بھائی تعلیم کے اوقات میں اپنی جو مسجد کے ساتھی ہیں یا اپنے جو خطے کے ساتھی ہیں بھائی ان کو تعلیم میں بٹھانا قرآن کے حلقے میں ان کو بٹھانا بہت سارا ایسا مجمع ہے ہم یوں سوچتے ہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے اور اس میں بیس پچیس منٹ کے قرآن کے حلقے لگتے ہیں اس میں کیا سکھاؤں گا بہت ساری ایسی کارگزاریاں ہیں کہ قرآن کے حلقے میں بیٹھے بھائی ابھی جیسے حج کا موقع ہے بھائی حاجی صاحب حج میں جا رہے ہیں ان کا لبیک تک صحیح نہیں ہے ان کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے ان کو کلمہ تک نہیں آ رہا ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ میں آئے اور قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور انہوں نے ایک احساس کیا حالانکہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں وقت کو خرچ کر رہے ہیں لیکن امت کیسی دین سے غافل ہے ہم سوچیں اتنا بڑا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں اور سب کچھ اہتمام سے ہوتا ہے دعوتیں بھی لوگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ملنا ملانا کرتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے امت اسی کو چھوڑے ہوئی ہے ابھی آپ کی بھی زون کی جماعتیں چلی ہوگی بہت ساروں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اطراف میں ہی پندرہ بیس کلو میٹر بہت سارا ایسا مجمع ہے جن کو نماز کا پتہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بڑے ابھی کارگزاری میں بھائی نمازیوں کے کتنا اوسط ہے تمہارے یہاں برسوں سے کام ہو رہا ہے مدارس بھی ہے ماشاء اللہ محنتیں بھی ہو رہی ہے لیکن مشکل سے کسی جگہ ستر فیصد یا اسی فیصد جو ہے نمازی سو ٹکا نمازی ابھی بھی ہماری مسجدوں میں نہیں ہے حالانکہ بھائی دوست بزرگ اور نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فضل جو ہے سب سے بڑا رکن ہے بنیادی ارکان میں سے بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے لیکن امت اتنے بڑے فرض سے بھی غافل ہے بھائی دوستوں بزرگوں یہ سب ذمہ داری ہماری ہے صرف باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ بھائی دوستوں بزرگوں جو یہ مجمع آ رہا ہے اس کو ہمیں وصول کرنا ہے خاص طور سے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دی ہے کہ جو لگ گیا وہ لگ گیا بھائی دوست بزرگوں دل تمام نفع ہے سودا ہی عشق میں ایک جا کا ضیا ہے سو ایسا ضیا نہیں اگر شیخ الہین رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب مالٹا کی جیل میں تھے وہ اور ان کو جب پھانسی کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے بڑے بڑے کہا کہ حضرت وہ گھبرا گئے کہ ان کو ایسا دل میں لگا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو موت سے ڈر گئے تو ان کو یعنی کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی تھی لیکن گئے سب کہا کہ چلو حضرت کو سمجھائیں کہ مرنا تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی جو ہے ہمیں موت دی ہے شہادت کی موت دی تو حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ایک سوال ہے کہا رو کیوں رہے ہیں کہا اسی کے لیے تو ہم سب یہی موقع تھا ہم تلاش کر رہے ہیں کہ شہادت کی موت ہم سب کو نصیب ہو جائے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے پھانسی لگے گی بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے اگر وہ جان بھی اللہ نے قبول نہیں کی تو میری تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی اللہ نے ایک ہی جان دی ہے پتا نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک ہی زندگی اللہ نے دی ہے اس میں بھائی دوست کو اپنی آخرت بھی بنانی ہے امت کی آخرت بھی بنانی ہے کل تم خیر امت اخرجت کا المنكر وتؤمنون بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم مل کر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وہ یسین اون صلاح اور خود بھی نماز کو قائم کرتے ہیں صرف باتیں نہیں کرتے وہی زکا اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں وہی یوسین رون اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ سیر رحم اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا تو بھائی دوستو بزرگوں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اللہ کی رحمت عامہ یوں سمجھے اس خطے پر اس علاقے پر بلکہ کہتے ہیں اللہ والے کے بھائی برف کہیں گرتی ہے اس کا اثر کہیں اور ہوتا ہے بلکہ گھر میں نمک ہوتا ہے وہ بھی اس کی نمی اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے بارش گرتا ہے تو برف بھی پگھل جاتا ہے ایسے ہی بھائی اور دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے نہ معلوم اس کے ہدایت کے چھینٹے کہاں کہاں اللہ ڈالے گا ہمیں پتا نہیں ہے اور خود ہماری ذاتیں کہ اللہ اس مبارک اجتماع کی برکت سے یا دین کی محنت کی برکت سے ہمیں تو ہدایت دے گا ہی اللہ تعالی ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا اس لیے حدیث بات میں ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی تقدیر میں شقی اور سعید لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی شقی ہوگا یہ آدمی سعید ہوگا بلکہ حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نیکی کے کام کرتا ہے اور یہاں تک کہ کرتے کرتے کرتے کرتے اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے قریب ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے اس لیے حضرت جی نام الحسن صاحب فرماتے تھے کرتے رہو ڈرتے رہو مانتے رہو مانگتے رہو یہ محنت کو کرنا بھی ہے ایسا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے شیطان یہ ڈالے گا کہ جب مقدر میں لکھی دیا ہے تو پھر عمل کس کا عمل کا کیا فائدہ تو حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی جس اس کے مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے مثال کے طور پر جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے پر اس کو ڈال دیتے ہیں اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی اپنے خاتمے سے ڈرتے تھے کیوں ڈرتے تھے کہ کہیں یہ آخری وقت ایمان ہم سے نہ چھین جاوے ابو بکر رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ کہتے تھے کسی جانور جو ہے باغ میں بیٹھا کہ تو کتنا اچھا ہے کھاتا ہے پیتا اور تیرے لیے کوئی حساب نہیں کاش کے ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کاش کے ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا کوئی حساب نہیں حالانکہ انبیاء علیہ آ والسلام کے بعد بے اجماع امت سب سے بڑے جو ہے ایمان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیکن آخرت کا خوف ڈر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں عمل کر کے ڈر رہے ہیں اللہ والے کہ صحابہ عمل کر کے ڈرتے تھے ہاں وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے روتے تھے ہمیں گناہ کر کے بھی رونا نہیں آتا اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے پلٹنے کا اللہ نے موقع دیا ہے ہمارے لیے بھی دیا ہے ہمارے خطے کے لیے بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دے گا ہمیں پتہ نہیں ہے اور کس کی ہدایت کا ذریعہ ہم بن جائیں وہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ہم تو کر کے بھول جائیں گے ہم تو کر کے بھول جائیں گے لیکن بھائی دو بزرگوں جو لوگ لگے ہیں ان کی زندگیاں بدلی ہیں اور انہوں نے آگے جا کے خیر کے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس لگانے والے کو اور اس بتلانے والے کو اور اس کے پیچھے محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کے پورا اجر اس کے نام عمل میں لکھیں گے اس لیے اللہ والے فرماتے کہ بعض ایک آدمی کو قیامت کے دن جو ہے پیش کیا جائے گا کہا تیرے نام آئے عمل میں اتنے حج ہیں اتنے تو نے نمازیں پڑھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر تو حج بھی فرض نہیں تھا کہا تیرے کہنے کی وجہ سے اس آدمی نے حج کیا اور اس نے دوسروں کو حج کروایا کہا کہ وہ سب کے سب ثواب تیرے نام آیا اور ایک آدمی کی جو ہے زکوٰۃ کی ترجیح کی اس نے زکوٰۃ ادا کی وہ سب کا سب ثواب تیرے اندر تو یہ بھائی دوست بزرگ خیر کے لین دین کا موقع ہے خیر وہ خیر عمنی جان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنی وہ ہیں جو کہ دنیا والے تو مال جمع کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں گاڑیاں جمع کر رہے ہیں خزانے جمع کر رہے ہیں لیکن بھائی دوست بزرگوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا کہ ایمان والے وہ ہیں وہ مما الماجمان کہ وہ قرآن ہے وہ نصیحت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اور وہ نیکیاں ہیں جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اور وہ سب سے بہتر ہے جس کو یہ مومنین جمع کر رہے ہیں تو جمع کرنے کی چیز تو یہ ہے بینک بیلنس چیز تو یہ ہے کہ نیکیوں کو ہم جمع کریں یا خیر کے کاموں کو نیکیاں ہمارے نامہ عمل میں جمع کریں یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس موقع کو ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دے رہے بعض مرتبہ کوئی عمل کرتے کرتے وہ رسمیت پر چلا جاتا ہے کہ اجتماع ہے یہ مغرب بات کی مجلس تو اپنے سنتے ہی آئے ہیں اور یہ امال کی مجلس ہے وہ تو ہر سال ہی سنتے ہیں اور یہ کارگزاری زون کی کارگزاری میں سب اپنے کو یاد ہے تعلیم کے اندر آدمی سنتا ہے کہ بھائی یہ سب سب حدیث سے بعض مرتبہ لکما دیتے ہیں اتنی یاد ہو گیا اس لیے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت یہ فضائل اعمال کی تعلیم برسوں سے پڑھ ہے ہمیں یاد ہو گئی اب کتاب بدلنی چاہیے تو ان بزرگوں نے ان بزرگ نے اس آدمی کے سامنے چند قصے بیان کیے کہا کہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال سے جو ہے اس طرح نماز پڑھی کہ امام کے علاوہ کسی کی پیٹ نہیں دیکھی یعنی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ میں نے نماز پڑھی کہا تو نے یہ واقعہ سنا کہا کہ کئی مرتبہ سنا کہا ایک بھی نماز ایک مہینے تک ایک ہفتے تک نماز پڑھی کہا کہ نہیں کہا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہیں سوائے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا کہا جنازے میں تاخیر کی وجہ سے میری نماز جماعت کی نماز چھوٹ گئی قضا نہیں ہوئی جماعت کی نماز چھوٹ گئی اور اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتا ہے میں نے اس نماز کو ستائیس مرتبہ پڑھی بلکہ حضرت شیخ نے فضائل حج میں اب ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے شاگرد نے جو ہے وہ حج کی حج کی تو پھر پورے حج کے انہوں نے منظر کہ بھائی احرام پڑھتے وقت میرے دل میں یہ خیال آیا تھا لبیک پڑھتے وقت یہ وہ پورا کہا کہ نہیں حضرت ایسا تو نہیں ہوا کہا کہ جاؤ پھر سے حج کرو تو معلومات تو بہت ہے ہم سب کو جو بیان کرتے ہیں اس سے اچھا بیان کرتے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کو آتا ہو معلومات تو بہت ہیں لیکن معمولات کتنے ہیں ہمارے معلومات معمولات میں آ جاوے دین کی باتیں بہت ساروں کو پتہ ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات فرمان کہ اثر سے پہلے نماز سنت غیر موقع ہے بہت سارے غیر موقع سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اصل سے پہلے چار سنتیں پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں تو کہا کہ اس وقت سے لے کے آج تک میں نے عصر کی نماز اثر سے پہلے کی چار جو سنتیں ہیں کبھی نہیں چھوڑی کیونکہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں تو پتا تو ہم سب کو ہے لیکن اپنی زندگی میں وہ عمل کتنے ہیں تو اجتماع بعض مرتبہ رسمیت پر چلا جاتا ہے مجلس رسمیت پر کیا زون کی کارگزاری اعمال کی کارگزاری خواص میں بعض اسٹوڈنٹس حضرات علماء کی مجلس ہیں کس کو کیا نہیں آتا ابھی کے اس دور میں سوشل میڈیا کے زمانے میں لیکن بھائی دوست بزرگ اصل تو عمل ہے عمل کی نیت سے سننا کہ میں برسوں سے یہ چیزیں سن رہا ہوں اور آ رہا ہوں اجتماع میں آ رہا ہوں بزرگوں کی مجلسیں میں آ رہا ہوں سن رہا ہوں لوگوں کو بتلا بھی رہا ہوں اس لیے حدیث میں ہے نا جس کا ایک مفہوم ہے کہ کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے ہم تو تمہارے بتلانے ہی کی وجہ سے جنت میں آئے تھے ہم تو تمہارے بتلانے ہی کی وجہ سے جنت میں آ گئے تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے ہم کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے اس لیے وہ ایک بزرگ نے بسم اللہ کی فضیلت بیان کی کہ جو بھی آدمی بسم اللہ سے کام شروع کرے گا اللہ اس کے ہر کام کر دے گا اب ایک آدمی سیدھا سادہ آدمی تھا اس کا گھر جو ہے وہ تالاب کے اس کنارے تھا ندی کے اس کنارے تھا اس نے سوچا کہ مول صاحب نے تو بہت اچھا نسخہ بتلا دیا اب تو مجھے کشتی کے کشتی کا کرائے سے لینے کی بھی ضرورت نہیں اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں وہ روزانہ بسم اللہ بولتا اور اس تالاب کے اندر ندی کے اندر قدم ڈالتا اور پار ہو جاتا تھا اب ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یار مول صاحب نے تو بہت اچھا میرا کام کر دیا اور مجھے کشتی بھی رکھنی نہیں پڑتی کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا پانچ منٹ میں میں ادھر سے ادھر کراس ہو جاتا ہوں چلا جاتا ہوں تو کہا کہ مولانا کی دعوت کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے دعوت کرنی چاہیے تو انہوں نے ان بزرگ کو کہا کہ حضرت آج میری دعوت ہے کہا کہ ٹھیک ہے کہا کہ جب وہ ندی کا کنارہ آیا تو وہ رک گئے ہاں، رک گئے کہا کہ حضرت کیوں رک گئے کہا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تو تعجب میں پڑ گیا کہ حضرت آپ ہی کے کہنے کی وجہ سے روزانہ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور ندی کے اس پار ہو جاتا ہوں لیکن آپ کہا کہ میری بسم اللہ بیان والی تھی تیری بسم اللہ عمل والی ہے تو جانتے تو ہم سب ہیں لیکن بھائی دوست بزرگ کو عمل میں لانا ہے اور جو آدمی عمل کی کوشش میں لگے گا آج نہیں کل کل نہیں پرسو اللہ چاہے گا جو آدمی کوشش کرتا رہتا ہے ومن اراد وسعى لها الآرت كان سعيهم مشكورا اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی کوشش کی ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہم آخرت کا ارادہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں گرتے ہیں پڑھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیکن نہیں کوشش جاری رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں غیر مقبول نہیں ہے نام مراد نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا بعض مرتبہ آدمی شیطان جہاں آدمی کو کہتے ہیں نا حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے مایوسی کے راستے سے کہ کرتے ہیں پھر بھی کچھ فرق نہیں آتا اثر نہیں ہوتا چھوڑ دیتا ہے آدمی کمائی اسی کے استعما ہوتا ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا تو نہیں ایسا کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے مایوسی کے راستے سے شیطان جو ہے آدمی کو عمل سے ہٹا دیتا ہے حالانکہ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ مر روح اللہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا بین نہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا نا امید بھی نہیں ہونا کوشش کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور بھائی دوست بزرگ رسمیت پر بھی نہیں لے جانا ہے اس لیے بھائی دوست بزرگ کو یہ دو ڈھائی دن جو ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نہ نہ معلوم یہ موقع ہمیں میسر ہو نہ ہو یا ہماری زندگی میں کبھی یہ موقع آئے نہ آئے یا یہ جو مجمع آ رہا ہے یہ مجمع ہمیں بعد میں ملے نہ ملے اتنا قیمتی مجمع تو بھائی دوست بزرگوں اللہ کے لیے جو ہمارے پاس جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے یہ موقع ہے بڑا یہ قیمتی موقع اللہ نے ہم سب کو دیا ہے اس لیے اپنی بھی بھائی دوست بزرگوں فکر کرنا ہے اس اجتماع کا جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہر گھر کے ہر فرد میں سو فیصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زندہ ہو جاؤ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں کہ کیا جمی ماجا امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے تھے دین دے کر گئے امت کو وہ پورا کے پورا دین امت میں زندہ ہو جاؤ میں یہ چاہتا ہوں اس محنت سے تو وہ دین ہماری زندگی میں بھی سو فیصد زندہ ہو جا رہے ہیں یہ آنے والا مجمع اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی زندگی میں یہ سو فیصد دین زندہ ہو جاوے اس کی ایک کڑی بھائی دوست بزرگ اللہ تعالیٰ نے آج کا یہ اجتماع ہمیں دیا ہے بڑا قیمتی اجتماع ہے بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد لوگوں کی محنتیں لگی ہیں لوگوں کا جان مال لگا ہے اور لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں اتنی ساری قربانی کے بعد بھائی دوست بزرگوں ایک مجمع ہمارے پاس آیا ہے اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اگر ہم اس میں ذرا بھی غفلت برتیں گے اور بھائی دوست بزرگ ذرا بھی سستی کریں گے تو یہ بہت بڑی خیر ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی اس لیے بھائی دوست بزرگ کو گزارش ہے کہ جو ہمارے اجتماع کی جو مجالس ہیں یا ہمارے اجتماع کے جو اوقات ہیں اس میں ہم خود بھی شریک ہوں اور آنے والا خاص طور سے خطہ وار جماعتیں ہیں یا دوسری جو جماعتیں ہیں جن کو جو سپرد کیا گیا ہے پورے کے پورے مجمعے کو اصل جو ہے مجلسوں میں شریک کرنا اور ان کو جو ہے ان کے اوقات کو صحیح گزارنے کی کوشش اور فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بھائی کریں گے سب انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق سبحان اللہ